جائے عدل و انصاف والا معاشرہ قائم ہو جائے آگے اسی عدل و انصاف کا ایک حکم ہے لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی انسان کو منافقوں سے اور اس طرح کے بدباطن لوگوں کے چکموں اور ان کی مکاریوں سے ان کی سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آیات کریمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا ایک پس منظر بھی ہے جب آپ پڑھیں گے تو مضمون تو یہ جڑتا ہوا لگ ہی رہا ہے لیکن اس کا ایک پس منظر ہے انسان جب ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے اس کے سامنے عدل و انصاف کی بات پیش کی جاتی ہے اس کو کس قدر ہوشیار ہونا چاہیے اور لوگوں کے دھوکے اور فراڈ سے اس کو کتنا بچنے کی ضرورت ہے اسی کی مثال کے لیے آیات اور اس کا پس منظر یعنی شان نزول مدینہ منورہ میں ایمان والوں کے معاشرے کے ساتھ ساتھ ان صالح افراد کے ساتھ ساتھ منافقین بھی رہتے ہیں دعوی ایمان کا ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں مگر اندر سے کالے ہیں دل میں ایمان نہیں داخل ہوا انہیں میں سے ان کا ایک قبیلہ ہے بن عبیرق ضروری نہیں کہ اس کے سارے لوگ منافق ہوں یہ تو گھر گھر کا جھگڑا تھا ایک بھائی سچے ایمان والا اور ایک منافق باپ عبداللہ ابن ابئی اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ کلان بہت پستہ ایمان والے اسی بنو عبیرت کا ایک بندہ ہے اس کا نام ہے بشیر اس نے چوری کی اور چوری بھی کی ایک بزرگ صحابہ حضرت رفا رضی اللہ تعالیٰ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کافی بزرگ ہیں دانت گر چکے ہیں سخت روٹی کھا نہیں سکتے ان کے گھر والوں نے ان کے لیے میدے کا انتظام کیا جس کی نرم روٹی بن سکے اس کی آٹے کی ایک بوری ہے اور اس بوری کے اوپر کچھ سامان کچھ ہتھیار ہیں تلوار ہے ڈال ہے دوسری جنگ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ بشیر نام کا منافق ان کے گھر میں گھستا ہے پیچھے سے نقل لگا کے اور رات کو ہی وہ ہتھیار بھی اڑا لیتا ہے بوری بھی اٹھا لیتا ہے اللہ کی قدرت یہ کہ اس نے پیچھے سے نقل لگایا جب یہ بوری لے کر گیا تو راستے میں تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا ہوا گیا وہ آٹا اس کے گھر تک پہنچتا ہے لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے کام لیا بوری اپنے گھر میں نہیں رکھی بوری اس نے رکھ دی ہے ایک شخص کے یہاں لبید ان کا نام آتا ہے تفسیروں میں اکثر تفسیروں میں تو یہ لکھا ہے کہ لبید نام کا یہ بندہ یہودی تھا اس کا واقف کار تھا اس کے پاس رکھا اور بعض حضرات نے دیکھا ہے کہ نہیں یہ پکے ایمان والے ایک صحابی تھے باہر صورت ان کے ہم ہاں بوری رکھ دی صبح ہوئی حضرت رفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جاگے دیکھا پیچھے سے روشنی آ رہی ہے یہ کیا مسئلہ ہے غور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ نقل لگ گیا ہے سوراخ کیا گیا ہے پیچھے سے اور تلاشی لی کیا ہوا کا آٹا بھی غائب ہتھیار بھی غائب حضرت رفا رضی اللہ تعالیٰ میں بزرگ آدمی تھے دانت گر چکے تھے بات صاف نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ کو تیار کیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرو انہوں نے مقدمہ دائر کیا تحقیق کی گئی سب نے کہا کہ بالکل یہاں سے ایک آٹے کی لکیر چلی جاتی ہے اور بشیر نام کے منافق کے گھر تک پہنچتی ہیں وہ منافق تو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں گسا ہوا تھا لیکن ان کے کردار اور عمل سے صحابہ پہچانتے تھے کون کون لوگ منافق ہیں شک کی انگلیاں اسی کی طرف گئیں سب نے کہا کہ نے چوری کی ہے اس کو بلایا گیا اس نے بالکل انکار کر دیا اوپر سے اس کے خاندان والے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے چلو تلاشی کرتے ہیں گھر کی تلاشی کی گئی تو گھر کے اندر گوری بھی نہیں ملی بھائی پھر چوری کس نے کی ہے تو اسی کی طرف سے کہلوایا گیا کہ ذرا دیکھیں لبید نام کا ایک بندہ بھی ہے شاید اس نے چوری کی ہو اس پر بھی مجھے شک ہوتا ہے اس کا نام کیوں لیا اس نے یہ پھنس گیا اس نے سوچا کہ اب آٹا تو دیے بغیر چارہ نہیں لیکن کم سے کم میں الزام سے ہی بچوں اس شخص کے ہاں جب پہنچے اگر وہ یہودی تھا یا وہ صحابی تھے تو انہوں نے اصل حقیقت بیان فرمائی کہ دیکھیے اس نے تو آٹک میرے پاس خود رکھا ہے لیکن اس تمام صورت حال میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری طور پر گواہیاں پیش ہوئیں اس لحاظ سے اس آدمی کو براہ راست اب چور نہیں کہہ پاتے تھے آٹا دوسری جگہ سے ملا ہے نشان اس کی طرف جا رہا ہے کس کو چور کہا جائے آپ پریشان تھے اور شان نزول کی روایتوں کے مطابق آپ کا جھکاؤ اس طرف تھا کہ اس کو اب چور نہ کہا جائے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس میں تھوڑی کم بھی ہوئی کہ آپ نے کیسے اس آدمی کو چوری سے بری قرار دینے کا سوچا اور اس آدمی کو چور سمجھا یہ تو انہوں نے دھوکہ دیا جھوٹی گوائیاں پیش کر رہے ہیں جھوٹی صفائیاں پیش کر رہے ہیں آپ کو کہہ کر کے یہ امت کے افراد کو سمجھایا گیا کہ تمہاری محنتوں سے جب اس طرح کا نیک معاشرہ وجود میں آ جائے جس میں تمہیں فیصلے کرنے ہوں تو کس قدر تمہیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہاں کہاں سے تمہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے پڑھیے انزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک ہم نے اتاری آپ کی جانب کتاب برحق طریقے سے یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور وہ طریقہ کیا ہے کہ گواہیاں لیں اور جس کے خلاف گواہی جائے اور جس کے خلاف ظاہری قرائن ہوں اس کے خلاف فیصلہ ہوگا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ تو گواہیوں کے مطابق ہوگا گواہ سچے ہوں گے فیصلہ درست ہوگا گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور فرمایا کہ یہ میری عدالت میں بھی جھوٹ بول کر کے فیصلہ کروا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم بھی گواہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے اگر فیصلہ کر دیا جائے اور ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہے یہ تو میں نے مکاری سے کرایا ہے تو جس چیز کے لیے فیصلہ ہوا وہ اس کی نہیں ہو جائے گی ولا تک لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور آپ ہرگز مت ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے قسیمن جھگڑا کرنے والے اس کے قبیلے والوں نے جو بات پیش کی اس ڈھنگ سے حضرت حضرت دیکھیے یہ کیسے اس کو چور گردانا جا سکتا ہے مال اس کے پاس نہیں ملا ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے آپ نے فرمایا نیکی ہوگا شاید کسی کو کہا ولا تو کل خصیما اور آپ ہرگز نہ ہوں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے اللہ اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے ان اللہ کان غفور اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ولا يختانون انفسهم آپ کو کہا جا رہا ہے امت کو ڈرایا جا رہا ہے ولا تجادل اور مت جھگڑا کریں آپ عن الذین ان لوگوں کی طرف سے الذین یختانون انفسهم جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی فراڈ کیا دھوکہ دیا اور پھر ایک آدمی کی صفائی پیش کی ان اللہ لا يحب بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کا نخوانا اسیما اس شخص کو جو خیانت کرنے والا ہو خوانا خان یخون اسے مبالغہ کا سیگا بہت بڑے خیانت کار افیمن اور گناہ گار کو بربردگار پسند نہیں کرتا ہے چوری اور پھر سینہ زوری الزام دوسرے کے اوپر یا من امین اس کے قبیلے کے لوگ جو اس کی صفائی پیش کرنے آئے تھے حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے چوری کی کہ نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ ہمارا بھائی ہمارا رشتہ دار ہے اس کی صفائی پیش کر رہے تھے اور یہی ہوتا ہے انسانی معاشرے میں اگر کوئی آدمی جرم کرے اس کے خاندان کے اس کے قبیلے کے لوگ اس کی طرف سے صفائی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو فرماتا ہے یستخفون من الناس وہ چھپاتے ہیں من الناس ہی لوگوں سے چھپاتے ہیں جمع کا ہے حالانکہ وہ اکیلا تھا تو چھپاتے ہیں کا مطلب اس کی برادری کے لوگ ولا يستخفون من اللہ من اللہ اور وہ نہیں چھپا سکتے ہیں اللہ سے لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اللہ سے کیسے چھپائیں گے وہ ہوا مہان اور اللہ تو ان کے ساتھ تھا ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ اس کا علم اس کی قدرت کوئی لمحہ وہ لوگوں سے جدا نہیں ہو سکتا یبیتون تو نہ مالا من القول جبکہ وہ مشورہ کر رہے تھے ماں اس چیز کا لا یرضا من القول جو پسند نہیں تھی من القول بات میں سے جو بات پسندیدہ نہیں تھی اس کا مشورہ کر رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جب اس پر الزام آیا تو انہوں نے راتوں کو مشورہ بھی کیا کہ کس طرح اس کو بچایا جا سکے بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے کیا کریں کیا طریقہ اختیار کریں ہمارے بندے پر الزام لگے گا ہاتھ کٹیں گے وہ ہوا اور پروردگار ان کے ساتھ تھا یہ بجتون جب وہ مشورہ کر رہے تھے ما اس چیز کا یرضا من القول جس کو پسند نہیں کرتا تھا پروردگار بات میں سے اس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کا مشورہ کر وقان اللہ بما یعملون محیطا اور وہ جو کچھ کر رہے تھے بما یعملون جو کچھ بھی کرتے تھے محیطن پروردگار اس کو گھیرے ہوئے تھا کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتی تم ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو اس کے خاندان کے لوگوں ہاں تم ہی ہو ہی ہو جا جادل تم جنہوں نے جھگڑا کیا انم ان کی طرف سے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں انہوں یا جمع کا لفظ آیا حالانکہ اکیلا تھا معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر جنہوں نے اس کا ساتھ دیا وہ بھی چوری میں برابر کے شریف ہاں تم ہائے وہ تم ہی ہو اس کے خاندان والوں ہاں اولائی وہی لوگ جا بل تم جنہوں نے جھگڑا کیا ہم ہوں اس کی ان کی طرف سے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں یہ تو دنیا کی عدالت ہے ایک آگے بھی عدالت لگنے والی ہے اس میں تو کھرا کھوٹا سب سامنے آئے گا اس میں تو وہ اسی طرح چوری کرتے ہوئے جاتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے انسان دکھائے جائیں گے جس میں زمین گواہی دے گی انسان کے بال کی کھال اور کھال کا ایک ایک بال جسم کا ایک ایک بال گواہی دے گا وہاں کیا کرو گے فمن یجادل دل تو کون جھگڑا کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ سے عنہم ان چوروں کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن ام من یکون علیہم وکیلا یہ کون ہے جو ان کی طرف سے وکیل بنے گا اور مقدمہ لڑے گا اللہ کے ہاں وکیل جو آج ہمارے ذہنوں میں وکیل کے معنی ہیں یہ تو شریعت میں کسی کھاتے کی چیز نہیں ہے وکیل کے معنی وہی جس کے حوالے کام کر دیے جائیں لیکن ظاہر پہ وہی کھڑا ہو کر لڑائی کرے گا کون ہے ذرا بتاؤ جو اللہ کے یہاں عدالت میں پیش ہوگا اس کی طرف سے اور جھگڑا کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی کرے برا کام گناہ کا کام او یظلم نفسا یا ظلم کرے اپنی جان کے اوپر میں عرض کر چکا ایسے موقع کے اوپر دو قسم کے گناہوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایک وہ جو اکیلا نہ کر سکے آدمی بلکہ اور بھی اس میں شامل ہوں بدکاریاں وغیرہ او یظلم نفسہ ہو وہ گناہ جو انسان اکیلے کرتا ہے ثم تک اللہ پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے یجد اللہ غفور الرحیم پائے گا وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا یہ ترغیب تھی اتنا بڑا جرم کیا تم نے چوری کی پھر جان بوجھ کر کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور ان سب نے مل کر کوشش کی کہ دوسرے آدمی کو پھنسایا جائے نبید پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے چوری کی ہے وہ روایتیں جس میں یہودی کہا گیا وہ زیادہ مضبوط ہیں اور ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہودی پر الزام آئے گا تو مسلمان کہیں گے یہودی تو نہیں ہمارے دشمن یہی چور ہوگا اس کی بات تو مانی نہیں جائے گی مگر وہ بھی بڑا سخت قسم کا آدمی تھا وہ آگے سے ٹوٹ پڑا اس کے اوپر کہ میرے پاس تو نے رکھا اور پھر مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے چوری کی ترغیب دی گئی اس کو کہ توبہ کرو لیکن اس کے خاندان کے لوگوں نے توبہ کی اور وہ بہت سے مخلص مسلمان بنے خود بشیر بطور خاص اور شاید اکا دکا جو اس کے قریبی ساتھی تھے وہ بھی بھاگ کر کے مکہ چلے گئے اور پکے مشرق بن گئے اور شرک میں ہی پھر مرا یہ بشیر اس کے ساتھ کتنے گئے ان کا وہ کوئی تفصیل نہیں ملتی میں یکسب اور جو کوئی کمائے اسمن گنا فنما یکسب والا نفسی تو وہ کماتا ہے اپنی جان کے خلاف وکان اللہ علیما حکیمہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے جس کے چوری کی وہ تو گزارا کر لے گا اس کو کیا پریشانی آئی اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے لیکن ان کو تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے انہوں نے اپنے خلاف ظلم کیا وکان اللہ علیمن اور اللہ جاننے والا ہے حکیمن حکمت والا ہے کوئی کہے جب اللہ جانتا تھا تو فوراً رات ہی کو اس کو سزا کیوں نہیں ملی اس کی ٹانگی کیوں نہیں ٹوٹ گئی جب یہ بوری لے کر کے نکلا تھا اس کی حکمت ہے وہ دنیا میں اس طرح سزا نہیں دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے آخرت کی عدالت کے لیے دنیا میں تو کبھی کبھی جب انسان حدوں کو کراس کر دیتے ہیں پھر تھوڑے سے جھٹکے لگاتا ہے لعلہم اللہ شاید کے بعد آ جائیں ومن یکسب یقص اور جس کسی نے کمایا خطا کو غلطی کو او اسمن یا گناہ کو یرمی بھی بری خطیہ کوئی چھوٹا گناہ کیا او اسمن یا بڑا گناہ کیا ثم یرمی بھی پھر الزام لگایا اس گناہ کا بری ان ایسے آدمی پر جو اس سے بری تھا اس آدمی پر الزام لگایا اس کا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا تو یقیناً ایسے آدمی نے بوجھ اٹھا لیا ہے بہتان بہت بڑے بہتان کا وہ اسمم مبینہ اور کھلم کھلا گنا کا یہ تو بہت بڑا ظلم عظیم کیا اس شخص نے لیکن جس آدمی کو حاکم بنایا جائے جس آدمی کو کہیں ذمہ دار بنایا جائے اس کی ذمہ داری کتنی مشکل کتنی کٹھن ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج بننے کے لیے درخواست کی کہ میری حکومت میں آپ جج بن جائیے انہوں نے انکار کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی جج کیوں نہیں آپ بنتے ہیں جبکہ تمہارے والد بھی جج تھے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے معذور رکھیے جب زیادہ زور سے کہا کہ جب تمہارے والد بھی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ کیا کرتے تھے تمہارے خاندان میں قوت فیصلہ موجود ہے علم و عمل بھی موجود ہے تو تم کیوں نہیں جج بنتے ہو انہوں نے عرض کیا میرے والد کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی فیصلہ میں نے کہا کہ کہیں سے بھی دھوکہ دے کر لیا جا سکتا ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہاں جھوٹے گواہ پیش تو ہو سکتے ہیں مگر وہی نازل ہو جائے گی فیصلہ نہیں ہونے دیا جائے گا تو آپ سے پوچھتے تھے آپ جبرائیل سے پوچھتے تھے جبرائیل وہی لے کر آ جاتے تھے میں کس سے پوچھوں گا اور پھر عرض کیا کہ میرے قانون میں ابھی وہ ارشاد گرامی موجود ہے جو شخص دو آدمیوں کے بیچ میں جج بنا فقط زبیحا بغیر سکین وہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین کی حیثیت سے تمہیں اڈر دے سکتا تھا چلو تم کہتے ہو تم معاف کر دیتا ہوں لیکن میری زندگی میں لوگوں کو یہ روایت ادھر نہیں سنانا اگر اس طرح سناؤ گے تو پھر کون جج بنے گا آج لوگ جج بننے کے لیے بے تاب ہیں کسی طرح یہ عہدہ مل جائے اور ہماری تاریخ میں سراج الامہ تمام فقہا کے سرتاج حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جج بننے سے ہی انکار کرنے کی وجہ سے جیل میں گئے اور پھر جیل سے جنازہ نکلا بڑا مشکل کام ہے کتنا مشکل ہے ولولا فضل ورحمته لهمت منهم اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیہ کا آپ پر اس کی مہربانی نہ ہوتی ورحمته اور اس کی رحمت نہ ہوتی لهمت یقیناً پختہ ارادہ کر لیا تھا منهم ان میں سے ایک جماعت نے کا کہ وہ آپ کو پھسلا دیں پورا تھان کر آئے تھے رات کو قسمیں کھائی تھی اس ڈھنگ سے مقدمہ پیش کریں گے کہ بشیر کو بچا کر کے چھوڑیں گے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو پھسلا دیں اور آپ بشیر کے بجائے لبید کے خلاف فیصلہ کر دیں وما گلو الا انفسهم اور وہ نہیں پھسلا سکتے ہیں کسی کو الا انفسهم مگر اپنے آپ کو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے تھے محبوب کبریا کو کون پھسلا سکتا ہے عرش ہلے گا وہی نازل ہو جائے گی وما من اور وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے آپ کو کچھ بھی علیک الکتاب اور اللہ نے اتاری آپ پر کتاب والحکمت اور آپ پر پروردگار نے حکمت اتاری کتاب اتاری کتاب کے ساتھ سنت اتاری ہم سورہ بقرہ کے آخر میں دوسرے پارے کے آخر میں پڑھ چکے کہ حکمت بھی پروردگار نے خود اتاری وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور سکھا دیا اللہ نے فوراً آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت میں چور کون ہے اللہ نے سکھایا وہی نازل ہوئی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر عظیماً بہت بڑا بہت بڑا فضل ہے اللہ کا آپ کی عدالت سے پروردگار اس طرح فیصلہ ہونے نہیں دیتا ہے ورنہ وہ تو اس کے لیے ٹھان چکے تھے اور آپ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کیونکہ گواہ جب پیش ہو جائیں گے تو فیصلہ تو گواہوں کے مطابق ہوگا لیکن اللہ نہیں ہونے دیتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم بات میں سے بات نکلتی ہے یہ راتوں کو مشورہ کر رہے تھے فرمایا راتوں کو کانا پھنسی کرنا اور چپ کے چپ کے مشورہ کرنا یہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ویسے بھی جاگنے کو پسند نہیں فرمایا راتوں کو جاگ جاگ کر کے مشورے کرنا اور برائیوں کے مشورے لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی نیکی نہیں کوئی خیر نہیں فی کثیر من نجواہم ان کے بہت سارے مشوروں میں من امر بصدقہ مگر اس آدمی کے مشورے میں رات کو خیر ہے من امر بصدقہ جس نے حکم دیا صدقے کا رات کو کسی کے پاس چپکے سے پہنچا کہ فلاں گھر میں یتیم بھوکے سو رہے ہیں چلو تمہیں اللہ نے دیا ہے جاؤ کچھ دے کر کے آؤ یہ خیر کا کام ہے او معروف یہ رات کو اس نے کسی کو نیکی کا حکم دیا کسی اور نیکی کا او اصلاح بین الناس یا رات کے وقت میں اس نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے مشورہ کیا دو بھائی جھگڑ رہے تھے ان کا دل اندر سے جل رہا تھا رات کو چلے گئے پہلے ایک کو سمجھایا پھر دوسرے کو سمجھایا لوگوں کے درمیان صلح کرائی یہ نیکی کا کام ہے وہ میں ذَلِكَ فاغ اور جو کوئی کرے گا یہ کام کون سا صدقے کا حکم کرے گا نیکی کا حکم کرے گا یہ لوگوں کے درمیان صلح کا حکم کرے گا ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے مسترمی میں فصو فلوتی ہی اجر تو تو قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر یہ بہت بڑا کام ہے لیکن یہ کام یہاں ہوگا اجر قیامت کے دن ملے گا وہاں پتہ چلے گا ان قریب ملے گا بس تھوڑے دن رہ گئے پہنچے وہاں اور اجر ملنے والا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا من بعد ما تبين اس کے بعد کے بات واضح ہو جائے چکی لہو اس کے لیے الہدا ہدایت کی ہدایت اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئی روشن ہو گئی پھر اس کے باوجود وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ایک اور راستے پر چلتا ہے وہ یت اور وہ پیروی کرتا ہے غیر المؤمنین ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی راستے کی اور کسی راہ پر چل پڑتا ہے نوزی ہی ہم پھیر دیں گے اس کو ما تولا جیسا وہ پھرتا ہے یعنی جدھر وہ پھرتا ہے پھر وہ جدھر جا رہا ہے ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر ہم ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے مگر نتیجہ وہ نسلی ہی جہنم اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے یہ جرم عظیم ہے اس کی سزا ملے گی اور اگر انکار کی حد تک پہنچے گا تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا ورنہ جہنم میں داخل ہوگا بھگت کر کے سزا جائے گا جنت میں وساعت مسیرہ اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی یہ جگہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہماری تفسیر کی کتابوں میں اور خود ان کی کتابوں میں ملتا ہے بہت عجیب کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی امت جس بات پر متفق ہو جائے وہی درست ہے اور اجماع امت بالکل درست ہے اور جو اجماعی فیصلہ ہو جائے وہ امت کے لیے فرض ہے اس پر عمل کرنا جو متفق علیہ موقف ہو امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری امت کسی غلط کام پر متفق ہو جائے اور غلط راہ پر چل پڑے اور ایک ہی فیصلہ کرنے سب کے سب اور غلطی پر ہی کھڑے ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا لن تجتم یا امتی ہی میری امت کبھی گمراہی پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے جس راہ کو امت متفق ہو کر کے اپنائے گی وہ راہ خیر کی راہ ہوگی وہ نیکی کی راہ ہوگی یہ خیر امت ہے اگر ساری امت غلطی کی طرف چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ ساری امت گمراہ ہو جائے پھر ہدایت کہاں ملے گی فرماتے ہیں لیکن میرے ذہن میں آیا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو قرآن پاک میں کیوں نہیں ملتا ہے میں نے اس کے لیے تین مرتبہ قرآن پاک کا مطالعہ مطالعہ کیا تین مرتبہ مجھے نہیں ملا پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ نہیں جب میں تیسری مرتبہ پڑھ رہا تھا تو اس آیت پر آ کر کے پروردگار نے میرا سینہ کھول دیا کہ جو کوئی آدمی پیروی کرے ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر کے سارے ایمان والے ایک طرف گئے اس نے ان سب سے ہٹ کر ایک راستہ اپنا لیا اور ایک اور راستے کی طرف چل پڑا اس کو پروردگار جہنم کی سزا کی دھمکی دیتا ہے اس کا مطلب جب امت کوئی متفق فیصلہ کر لے تو وہ سارے افراد پر لازم ہے اور اسی میں خیر ہے یہ ناممکن بات ہے کہ امت خیر کے سوا کسی اور راستے کی طرف چل پڑے اور یہ امت کی بات کہی گئی پھر جو فیصلے صحابہ نے کیے اور متفق ہو کر کے کیے اور کوئی آدمی ان فیصلوں کو نوز باللہ بدت کا فیصلہ کہے اور پھر اس کے علاوہ ہٹ جائے علاوہ راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے وہ اسی سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعت تراوی ہوئی کسی کو انکار نہیں ہے اگر کوئی انکار کرے گا تو بالکل ایسا جیسے سورج کی طرف دھوپ رہا ہے دن کے بارہ بجے کہتا ہے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا ہے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں پوری اسلامی مملکت میں بیس ہی پڑی گئی ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا زمانہ آیا بیس ہی پڑی گئی ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا بیس ہی پڑی گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بیس پڑی گئی عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ بیس پڑی گئی اگر اس بیس کے سوا کوئی چیز تھی تو سوال یہ ہے کہ ساری امت ایک راستے پر کیوں چلی تھی یقیناً ان کے سامنے وہ روایات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے بیس رکاتے پڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی صرف تین دن پڑی تھی صرف تین دن ان تین دنوں میں بیس ہی پڑی تھی تبھی تو انہوں نے بیس مقرر کی یا ان کے سامنے وہ ارشادات تھے جس کی وجہ سے بیس طے ہوئیں اور حرمین محترمین میں تب سے لے کر آج تک بیس ہی پڑی گئیں اور اب کوئی آدمی کہے کہ یہ حضرت عمر کے دور کی بدت ہے بالکل نولی ہی ماتول سارے ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر ایک الگ راستہ اپنا رہا ہے کوئی کہے نہیں جی اس نے تو دھینگا مستی سے اور بڑی محنت کے ساتھ اب تو امت کو ایک راہ پر ڈال دیا ہے آج ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحابہ اور تابعین جس راستے پر چلے یا تو یہ ثابت کرو کہ یہ تاریخ جھوٹی ہے اور یہ نہیں کوئی ثابت کر سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان دلوائی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا جمعہ کی دوسری اذان پر اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں دوسری اذان امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں دوسری اذان اور پھر ساری امت اس راستے پر چل پڑی اور امت نے اس کو دین سمجھا کوئی آدمی یہ کہ حضرت عثمان کی یہ بدت ہے اور پھر صحابہ کی طرف جب بدت کی نسبت ہوگی اور بدت کے لیے جو وعیدیں ہیں کہ جو بدتی کی تعریف کرے اور اس کا احترام کرے اس نے میرے دین کو گرایا تو اس کا مطلب اب صحابہ لائق تعریف اور لائق احترام نہیں رہے بڑی زبردست بہت زبردست بہت کوشش ہے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمایا ایسا لگتا ہے شاید غور ہی نہیں کیا اس پر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وہ ما دون ذلك لمن کا بے شک اللہ تعالی لا یغفر بخشے گا نہیں ان یشرک به کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ ما دون ذلك لمن یشاء اور بخش دے گا پروردگار اس کے سوا جو کچھ ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے بخش دے گا کوئی آدمی ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے اوپر دھمکی آئی کہ وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ راستہ شرک والا راستہ اپنا لیتا ہے تو پھر کبھی معاف نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کے سوا اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی معاف فرمائے گا اوپر چوری کا تذکرہ تھا جو چوری کرے یہ بھی بڑا جرم ہے مگر اس کے بعد بھی فرمایا جو معافی مانگے جو بخشش مانگے اس کو معاف کر دیا جائے گا یجد اللہ غفور الرحیمہ لیکن شرک وہ جرم ہے کہ جب تک توبہ کر کے انسان نہیں مرے گا پروردگار مرنے کے بعد اس کو معاف نہیں کرے گا نمازیں معاف ہو سکتی ہیں روزے معاف ہو سکتے ہیں زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہیں ایک عرصہ دراز تک جہنم میں رہے اور پھر اس کو چھٹکارا مل جائے مگر مشرق کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے یہ باغی ہے پروردگار کا ان اللہ لا یغفر بے شک پروردگار نہیں بخشے گا یوشرا کا بھی اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یا فرما دھون زالی کا شاہ اور معاف کر دے گا ماں ان گناہوں کو زالی کا جو اس سے ورے ہوں گے ورے اس سے چھوٹے گنا ہوں گے شرک سے سب چھوٹے گنا لمن شاہ جس کے لیے چاہے گا کیوں وہ شرک بلّہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقط غم بعیدا وہ گمراہ ہو گیا یقیناً دور کی گمراہی میں وہ وہاں پہنچ گیا جہاں واپسی کے راستے نہیں رہے اور بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ یہ جرم کوئی بڑا مسئلہ نہیں بس چھوٹا سا شرک ہے چھوٹا سا شرک ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے چھوٹا سا ہے چھوٹا لگتا ہے آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے کل ہم نے پڑھا کہ جو یتیموں کا مال کھائے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے رات ایک سال میرے پاس آ گئے ہمارے محلے میں ہمارے جاننے والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کا انتقال ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بیچاروں کے بچے ہیں بچی بالکل ابھی بالکل چھوٹی ہے بالکل ہی چھوٹی کہنے لگے کہ کل اس کا چوتھا منوانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری جماعت کی دعوت ہم ہی کریں میں نے کہا خرچہ کون کرے گا کہنے لگے کافی پیسے ہیں ان کے پاس ابھی میں نے کہا یہ حرام مال اب لوگوں کو روزہ افطار کرنے کے لیے رہا دو جرم ایک لوگوں کے روزے خراب کرو اور حرام مال بھی اڑاؤ اور کون اڑا رہے ہیں وہ رشتہ دار جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے الا اناسا اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری ہی آ رہا ساتویں پارے میں وہ اللہ کی کوئی قدری نہیں پہچانتے ایک طرف وہ مالک الملک ساری کائنات کا خالق للہ ملک السماوات والارض آسمانوں کا بادشاہ زمین کا بادشاہ على کل شيء قدیر ہر چیز پر قادر فعال لما يريد جو چاہے وہ کرنے والا اور دوسری طرف اس کا شریک کس کو بناتے ہیں فرمایا عورتوں کو شریک بناتے ہیں اس کا عورتوں کو جن کو خود معاشرے میں کمزور سمجھتے ہیں لیکن جب خدا کے ساتھ حصے داری بنانے کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی تو عورتوں کو اس کا شریک بنایا ان یدعون نہیں پکارتے ہیں وہ من نہیں اللہ کے سوا اللہ اناسا مگر عورتوں کو پکارتے ہیں یہ عورتوں کا کیا معنی تین ترجمہ کیے گئے ایک یہ کہ جو ان کے مشہور بت تھے عزا لات اور منات یہ پروردگار کے صفاتی نام تھے اسی کو انہوں نے آگے تانیس لگا کر کے مونس بنا دیے اللہ کا نام تھا عزیز اس سے انہوں نے عزا نکال دیا مونس لفظ اللہ کا نام تھا منان اس سے انہوں نے منات نکالا اللہ تھا اس سے لات نکال دیا اور حقیقت میں یہ کیا تھے جن بزرگوں کی طرف منصور تھے لات کے لیے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ ایک بزرگ تھا جو حاجیوں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا اور ان کو ستو گول گول کر کے پلایا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوا اس کی قبر طائف میں بنی مگر مکہ میں لوگوں نے اس کا بت بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا اور پھر اتنا مشہور ہو گیا کہ بزرگ بھول گیا بس خالی وہ مورتی یاد رہتی دوسری بات مونس کو پکارتے ہیں اس کا مطلب عورت کو پکارتے ہیں کہ جتنی بھی یہ مورتیاں بنتی تھیں چاہے وہ مذکر کی بنتی تھی چاہے مونس کی نر کی بنے یا مادہ کی مگر ان کے نام عورتوں کے جیسے لیے جاتے تھے ان کو دیویاں اور مورتیاں کہا جاتا تھا مورتا نہیں کہتے تھے رام جی کی مورتی ہے مذکر کی بھی مونس کے ساتھ نام کے ساتھ عورتوں کو پکارتے ہو مونس چیزوں کو کچھ تو سوچو اتنے غیرت مند ہو کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے وہ تم کو گوارا نہیں مگر مونس کے آگے سجدہ کر رہے ہو اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ مؤنث کو پکارنے کا مطلب جتنی مورتیاں تھیں چاہے وہ مذکر کی چاہے مؤنث کی ان کو پیار کے ساتھ یہ مؤنث لفظوں سے یاد کرتے تھے عورت کے جیسے لفظوں سے یاد کرتے تھے اللہ اناسا اور ویسے بھی شرک کی دنیا میں جب دیکھیں گے تو دیوتے بہت کم اور دیویاں بہت زیادہ ان یدعونا نہیں پکارتے ہیں وہ من دونی اس کے سوا الا اناسا مگر مونس چیزوں کو وہ يَدْعُونَا اور وہ نہیں پکارتے ہیں الا شیطان مریدا مگر سرکش شیطان کو حقیقت میں نہ مؤنث کو نہ مذکر کو پکارتے ہیں اصل میں تو شیطان کے پجاری ہیں لیکن کوئی کہہ سکتا ہے شیطان کے نام کا تو آج دن تک ہیں کوئی مندر نہیں بنا کوئی مورتی نہیں بنی کوئی درگاہ نہیں بنی شیطان کو کیسے پکارتے ہیں اس لیے کہ جتنا شرک ہوا وہ شیطان کی محنت سے ہوا تو حقیقت میں شیطان کو پکارتے ہیں کون ہے شیطان مریدا اللہ کا سرکش نیم کے پیش کے ساتھ ہوتا ہے مرید ارادہ کرنے والا اور مرید ہوتا ہے سرکش لعنہ اللہ اللہ کی لانت ہو ان کے اوپر اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر کس پر شیطان مرید کے اوپر وقال لا من عبادك کون ہے شیطان اصلی دشمن جس نے پہلے دن سے ارادہ کر رکھا ہے کیا ارادہ کر رکھا ہے اعلان کر رکھا ہے وقال اور شیطان نے کہا لا میں ضرور بھی ضرور بناؤں گا من عبادی کا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا ایک مقرر کیا ہوا حصہ بناؤں گا مطلب ایک حصے کو اپنا مرید بناؤں گا اپنے پیچھے لگاؤں گا کچھ تیرے چاہنے والے ہوں گے کچھ میرے چاہنے والے کچھ تجھے سجدہ کرنے والے اور کچھ میرے آگے ماتھا رگڑنے والے جہاں جہاں میں جاؤں گا وہیں ماتھا رگڑا دوں گا ولاؤ اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور طریقہ کیا ہوگا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا دوں گا کچھ نہیں بس آرزویں دلاؤں گا فلانی جگہ سجدہ کر یہ ملے گا فلانی جگہ ماتھا رگڑ یہ ملے گا ملے گا کچھ نہیں مگر ایسے لارے لگاؤں گا کہ تیرے کتنے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا پہلے دن اس نے کہا ون امرن ہوں اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ بتی الْأَنْعَامِ تو وہ ضرور بھی ضرور چوپائیوں کے کان کاٹیں گے آزان الانعام انعام گھر میں جو پالے جاتے ہیں جانور وہ ان کے کان کاٹیں گے کان چیریں گے یہ کس لیے کان چیرتے تھے ایک کا کان کاٹا یہ فلاں مندر کے نام پر کسی کا کان کاٹا یہ فلاں دیوی کے نام پر کسی کا کان کاٹا یہ فلاں دیوتے کے نام پر مگر ہم نے اپنے پڑوس کے بزرگوں سے بھی سنا ان کی تقریروں میں جس طرح ہمارے یہاں جانور چھوڑے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر تو وہاں ہم نے سنا کہ یہ جو یہاں جانور گھوم رہے ہیں گائے اور بیل یہ بھی کسی کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی ویسے ہی کر رہے ہیں جس طرح یہاں چھوڑے جا رہے ہیں یہاں تو نہیں ہم تصور کرتے ہیں کہ ایمان والوں نے چھوڑا لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تو سارے ایمان والے ہیں تو ایمان والے وہی کام کر رہے ہیں ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ امت کہاں جا پہنچی ہے جانوروں کے کان کاٹتے تھے کوئی لات کے نام پر کوئی عزا کے نام پر کوئی حبل کے نام پر وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ تو ضرور بھی ضرور بدلیں گے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو بدلنا یہ بھی مستقل ایک شرک ہے اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے ان کو خدا بنا کر کے چھوڑیں گے لیکن مخلوق کے ظاہری طور پر بدلنے کو بھی اللہ کی مخلوق کے بدلنے میں شمار کیا گیا اور معاف کیجئے تمام فقہ نے لکھا کہ جو شخص داڑھی منڈاتا ہے اور عورتوں کی شکل بناتا ہے یہ بھی اس میں داخل ہے کہ شیطان نے اس کو حکم دیا اور اس نے اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کیا اور جو عورتیں بال کٹواتی ہیں اور مردوں کی جیسی شکل بناتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی مخلوق کے بدلنے میں شامل ہوتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائیں اور لانت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں اور وہاں شکل بنانے سے مراد صرف کپڑے ہی پہننا تھا اور جب باقاعدہ طور پر اس طرح کا چہرہ بنائے تو سبحان اللہ حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب کا جو کشمیری ترجمہ تھا اس میں یہاں یہ بات بالکل موجود تھی کہ جو آدمی داڑھی منڈائے اور جو آدمی داڑھی کٹائے دونوں کے لیے لکھا تھا کہ دونوں عورتوں کی شکل بنا رہے ہیں اور دونوں برابر کے مجرم ہیں اور فقان نے دونوں کے لیے لکھا کہ ان کے پیچھے نماز مکرو تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے دوبارہ پڑھنی چاہیے لیکن صاحبزادہ محترم اب جو پوتا پر پوتا پیدا ہوا چونکہ سفا چٹ ہے بیچارہ تو اس نے وہ عبارت ہی ترجمے سے نکلوا دی بالکل جو ابھی سعودی سے چھپا عبارت ہی نکال دی میرے پاس پرانا ایڈیشن بھی موجود ہے نیا بھی موجود ہے دیکھا جا سکتا ہے اللہ اکبر ومن يتخذ الشیطان ولی اللہ اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو اپنا دوست اپنا کار ساز دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر فقط خسر خسران مبینہ تو یقینا اس نے نقصان اٹھایا زبردست نقصان یہ بات دور تک چلے گی لیکن قبل کا مضمون آپ بھول نہ جائیے بات کہاں سے نکلی تھی کہ شیطان چوریاں کرواتا ہے اور پھر شیطان دوسروں پر الزام لگواتا ہے اور شیطان اس سے بڑے کام کرواتا ہے شرک کرواتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنواتا ہے یعدہم ویمنیہم شیطان ان سے وعدے کرتا ہے ویمنیہم اور شیطان ان کو لارے لگاتا ہے امیدیں دلواتا ہے آرزویں شیخ چلی کے پران امنیہ گزر چکا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا پھر قصے اور کہانیاں گڑواتا ہے کیا قصے کہانیاں کہ فنا آدمی گیا تھا فنا جگہ وہاں اتنی نیاز دی تھی اس کو یہ ملا فنا دیوی پر چڑھایا اس پر یہ ملا فنا درگاہ کے اوپر اس نے ماتھا رگڑا اس کو یہ ملا اور یہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی ہے اگر ایک لاکھ لوگ جاتے ہیں اور ان میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں کوئی نہیں یاد رکھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا کچھ نہیں ملا ان کو وہ کہتے ہیں جناب اس پر ناراض ہو گیا بابا اس پر ماتا ناراض ہوگی اس کا بیڑا غرق ہوا انہوں نے گستاخیاں کی تھیں ایک لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے کو اگر کچھ نہ ملے اس کو کوئی بیان نہیں کرے گا ایک آدمی کو اتفاق سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اتفاق سے اس کو بیٹا ہو گیا اتفاق سے نوکری مل گئی اتفاق سے کچھ اور مل گیا تو اس کے اس کے پورے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو کیسا ملا یہ نیگٹیو مارکیٹنگ ہے بس اس ایک کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے اور کوئی یاد نہیں رہتا ایک بات اور فرمائی یعیدہم تو شیطان وعدے کرتا اور امیدیں دلواتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ امیدیں اور وعدے دنیا کے لیے ہیں معلوم ہوا کہ جہاں جہاں شرک ہوتا ہے دنیا کے لیے ہوتا ہے آخرت کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے ایک لاکھ لوگ کسی درگاہ پر جا کر ماتھا رگڑ رہے ہوں دھجیاں باندھ رہے ہوں سجدے کر رہے ہوں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کیسے تشریف لائے ہو سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کہہ دیں جی ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہم کہ بڑی اچھی بات سبحان اللہ وبی ہمدی مرد ہے کہ عورت اگر کہے گا مرد ہم کہیں گے ٹھیک اگر عورت ہے تو ہم کہیں گے کہ جاؤ پروردگار کی اور اللہ کے حبیب کی لانت کو لے کر کے عام قبرستان میں جانے والی عورتوں پر لانت فرمائی گئی تو جو سجدہ گھموں پر جائیں ان پر لانت نہیں ہے لیکن میرا ذاتی تجربہ اور قرآن پاک کا یہ اشارہ بتا رہا ہے میں کہتا ہوں اشارہ تو تھا اس کو آپ عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ایک لاکھ لوگ جائیں گے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بخشش کرانے آیا ہوں گناہ معاف کروانے آیا ہوں بڑے پاپ ہو گئے ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں فلاں مورتی کے آگے سجدہ کرنے کے لیے جب بھی کوئی ملے گا تو ملے گا جناب نوکری لینے جا رہا ہوں یا پڑوسن کا بیڑا غرق کرانے جا رہی ہوں یا بچہ نہیں ہوتا اس کے لیے جا رہی ہوں صرف لارے لگاتا ہے دیتا شیتا کچھ نہیں وہ اللہ گرو اور نہیں شیطان ان سے وعدہ کرتا مگر دھوکے کا کما واہ جہنم یہ وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا جدون انہا مہیسا اور نہیں پائیں گے وہ جہنم سے بچنے کے لیے مہیسن کوئی بچنے کی جگہ اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے پھر محسن کے معنی بچنے بچاؤ نہیں پائیں گے بچنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے جہنم میں جا کر رہیں گے جائیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے چونکہ مشرق ہے والذین آ چیزوں کو اپنے ضد سے پہچانا جاتا ہے یہ مشرق ہے تو جو اپنے مالک کو ماننے والے اور اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنے والے اور اس کے سامنے کسی کے آگے اپنے دکھ نہ کھولنے والے والذین آ وہ لوگ جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنات انقریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان باغوں میں وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اب دو میں سے ایک چننا ہے تم نے شیطان وعدہ کر رہا ہے شرک کرو تو تمہیں ملے گا کتنے لوگ ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہاں، اور کسی نے کہا تھا بھائی بندگی نہیں قبول میری سجدہ کر دیا متھڑا کس گیا ماتھے گھس گئے ان کے مگر پھر بھی چکر کاٹ رہے ہیں وہ شیطان کا وعدہ تھا یہ اللہ کا وعدہ ہے اب دیکھا جائے گا کون اللہ کے وعدے پر یقین کرتا ہے حق تھا اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور یہ بڑے تاکیدی الفاظ ہیں اصلی بار کیا وعدہ ہم وعد اللہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے حق اور اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے وَمَنْ من مِنَ اللہ قیلا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کے مقابلے میں قیلنگ بات کہنے کے اعتبار سے قیل بھی مصدر ہے قول بھی مصدر ہے مقال بھی مصدر ہے قیلولہ بھی مصدر ہے یہ قیلن بھی مصدر ہے قیلولہ خیر دوسرا ہے ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں قیلن بات کہنے کے اعتبار سے ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے اور تم شیطان کی بات پر یقین کر رہے ہو نہ دنیا میں کچھ دے رہا ہے نہ آخرت میں کچھ دے سکتا ہے لئی سب امانی یہ تم والا امانی یہ کتاب مگر وہ پرانی بات کہ گھر بیٹھے شیخ دلی کے پلان بنائے جائیں اور یہ بھی شیطان بنواتا ہے کیا فلان ہم تو مسلمان ہیں ہم قبروں کو پوجیں اور کہیں چڑھاوے چڑھائیں مورتیوں کے آگے سجدے کریں ہم تو مسلمان ہیں بخشے بخشائیں ہم تو جائیں گے جنت میں یہی کام یہودیوں نے کیا یہی عیسائیوں نے کیا اور یہی مسلمان کر سکتے تھے اور اب امت وہاں کہ آپ کو کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے فرمایا ان امیدوں سے اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے لئی سبھی امانی یہ کچھ نہیں ہوگا تمہاری امیدوں سے اور آرزوں سے شیخ چلی کے پلانوں سے ولا یہ اہل کتاب اور نہیں کچھ ہوگا کتاب والوں کی امیدوں سے وہ کہیں ہم تو یہودی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہیں رشتے دار ہیں ان کے خانوادے ہیں جائیں گے جنت جہنم میں ہم کیسے جا سکتے ہیں میں یا عمل سو عام اعلان ہے جو کوئی کرے گا گناہ کا کام یجزا بھی اس کو اس کی سزا دی جائے گی جو بھی گناہ کرے گا یہی وہ موقع ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے محبوب کبریا کو بھیجا یہ آیت نازل ہوئی صحابہ گھبرا گئے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو اللہ فرماتا ہے جو گناہ کرے گا امید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جی، میں فرانے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں فرانے بزرگوں کی برادری کا ہوں یوجزب بھی اس کو جزا دی جائے گی کو بدلہ دیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارا کیا بنے گا فرمایا اس سے مراد گناہ کبیرہ اور شرک ہے چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو نیکیاں معاف کروا دیتی ہیں وہ اسی صورت میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں لئی سب یا مانی یہ کم تمہاری آرزوں سے بھی کچھ نہیں اہل کتاب کی آرزوں سے کچھ نہیں جو برائی کرے گا شرک کرے گا یہ جد اس کو اس کے اس کا بدلہ دیا جائے گا ولا يجد له من دون الله ولی ولا نصيرا اور نہیں پائے گا وہ لہو اس کے لیے یعنی اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے ورے ادھر جو اللہ سے کم تر سمجھے ہوئے تھے بہت سارے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں پائے گا ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیرن اور نہیں پائے گا کوئی مدد کرنے والا یا ولی نہیں پائے گا کوئی دوست ولا نصیر اور نہیں پائے گا کوئی مدد کرنے والا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اس کے مقابلے میں جو کوئی نیکیوں والا کام کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ اور جو کوئی عمل کرے گا من الصالحات نیکیوں میں سے من ذکر او انسا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت وہ مؤمن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو جب تک مومن نہیں تو نیکیوں کا کوئی سلا نہیں اس لیے کہ اگر نیکیاں اللہ کے لیے تو اللہ کو مانتا کیوں نہیں فولہ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے بلا ظلم نَقِيرًا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر نقیر کے برابر بھی ذرا سا بھی ذرا سا بھی وہ کھجور کی گٹھلی کے پشت میں ذرا سا سوراخ اس کے برابر أَسْلَمَ الدین وجہ کیوں اس کو نیکیاں ملے گی کیوں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا کیوں اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا فرمایا دیکھو نا مقام بھی کیا ہے اس کا ومن احسن اور اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دینا دین کے اعتبار سے یعنی اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے الفاعل ممن اسلم اس آدمی سے جس نے جھکا دیا وجہ ہو اپنے چہرے کو للہ اللہ کے بہ محسن اس حال میں جو نیکی کرنے والا ہے پہلے ایمان لایا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر کر کے بھی دکھایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ملت ابراہیم حنیفہ اور پیروی کی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی حنیفن جو یکسو ہو جانے والے تھے تمام باطل دینوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جھک جانے والے تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے بنا رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پکا دوست جو شخص یہ کام کرے اس سے اچھا دین کس کا دین ہو سکتا ہے وَلِلَّهِ فِي لاہک وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ مشرق کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا اور ایمان والے کو ہمیشہ کے لیے جنت میں جو نیک ہو نیک و کار ہو ایسا ہو جائے گا کوئی اس کے مخالفت میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کا ہے کون اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے وہ تخل جو وہ کام کرنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے وہ کان اللہ کل محیطا اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے کوئی چیز اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے اس کی طاقت سے اس کی قدرت سے تقریباً سورت آدھے سے آگے بلکہ پون کے قریب پہنچ گئی ہے اور بات شروع کی تھی عورتوں کے حقوق سے آخر میں پھر کچھ مسائل پیدا ہوئے عورتوں کے تعلق سے یوں سمجھیے کہ عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے اور بہت سارے مضامین آئے لیکن مجمع نے غور سے سنا ان کے ذہن میں اس بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے وہ سوال آپ سے کیے جا رہے ہیں اور پروردگار کی طرف سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ کا اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں فِي نصاب عورتوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں کیا سوال تھے آئندہ کا جواب بتاتا ہے کہ یہ سوال ہو سکتے ہیں اگرچہ یہاں سوال تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہے ایک یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یتیم بچیاں تھیں وہ ان سے نکاح کرنے میں بڑی رغبت رکھتے تھے یہ تین بچیاں وہی بتایا جو نامحرم ہیں جن سے نکاح درست ہے وہ ان کی پرورش میں تھی ان سے نکاح کرنے کی بڑی خواہش رکھتے تھے لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جو ان کا حق ہے جتنا مہر بنتا ہے اور جتنے ان کے زندگی کے حقوق ہیں وہ پورے کے پورے ادا کرو تو چونکہ وہ ان کی پرورش میں رہیں ان کے پاس رہیں تو وہ حق دیتے ہوئے وہ کہتے یا یہ تو بڑا مشکل ہے ان سے تو اسی لیے کیا تھا نا تاکہ یہ حقوق نہ دینے پڑے زیادہ مہر وغیرہ نہ دینا پڑے ان کو ڈانٹ ہے اور کے بارے میں سوال تھا دوسرا وہ طبقہ بھی ہے ایک ہی لفظ سے دونوں مانا ہے جو یتیم بچیاں ان کی پرورش میں تھیں اور ان سے نکاح کرنے میں ان کو کوئی رغبت نہیں تھی ان کی شکل و صورت کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن ڈرتے تھے کہ اگر کسی اور کو نکاح کر کے دے دیا تو جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہڑپ کیسے کریں گے وہ تو دینا پڑے گا ان کا تو وہ پوچھتے تھے کیا کریں ایسی بچیوں کے بارے میں کیا بنے جو درد مند دل رکھنے والے تھے انہوں نے سوال کیا ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار نے جواب دیا بلی اللہ یوفتی کم فی ہند آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ تم کو فتوا دے رہا ہے فی ہند ان کے بارے میں جواب دیتا ہے ومایو تعلیکم فی الكتاب اور وہ باتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے اوپر ہے مسلمانوں کتاب میں فی یتام النساء ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تیلا تو نہ ہن جن کو نہیں دیتے ہو تم ماں کتب لہن جو لکھا گیا ہے ان کے لیے جو حقوق ہیں ان کے وہ تم نہیں دیتے ہو ان کو وہ ترغب اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی اور یہ بھی کہ نکاح نہ کرنے کی رغیبہ کے بعد فی آئے تو مانا رغبت کرنا آن آئے تو اعراض کرنا تمہیں حکم دیتا ہے اور کیا حکم ہے وہی جو تلاوت کیا گیا ہے کتاب کے اندر کے انصاف کرو یہ تین عورتوں کے بارے میں یہ تین بچیوں کے بارے میں اور کون ہیں یہ بچیاں اللہ تیلا تو وہ جن کو تم نہیں دیتے وہ جو ان کے لیے لکھا گیا ہے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو وہ ترغب تنوع اور تم رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو یا یہ ہے کہ وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو اس لیے کہ تم ان سے اور تم نکاح سے بھی اعراض کرتے ہو خود بھی نکاح نہیں کر رہے ہو اور ان کا مال بھی ان کو نہیں دے رہے ہو پہلا معنی زیادہ واضح والمستضعفین من البلدان اور صرف یہ مسئلہ عورتوں کا ہی نہیں بلکہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کمزوروں کے بارے میں من البلدان بچوں میں سے جو کمزور ہیں اور ان سب کے لیے کیا حکم ہے وان کا تامہ بالخست اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ دل یتیم بچے ہوں کہ بچیاں بالقسط انصاف کے ساتھ ان کو ان کا حق دلانے کے لیے انصاف دلانے کے لیے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ انتقوم انجام دو انصاف کو اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اٹھ کھڑے ہو جاؤ وہ تفعلوا من خیر اور تم جو بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے یتیموں کو انصاف دلانے کا یتیم بچیوں کو انصاف دلانے کا فعم اللہ کا نبی علیماں تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو جاننے والا ہے وَإِنِ نمرات خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا او فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا ہر جگہ مردوں کو ڈانٹ دلائی گئی عورتوں کے حقوق ادا کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو یہ پہلا موقع ایک آپ دیکھیں گے کہ اللہ عورت کو بھی ترغیب دے رہا ہے حکم دے رہا ہے پروردگار کہ تو بھی صلح کے راستے تلاش کر کیا صلح کے راستے ہو سکتے ہیں ایک مرد ہے لالچی مزاج ہے گھر نہیں نب رہا ہے عورت دیکھ رہی ہے گھر ٹوٹ رہا ہے ٹوٹتے ہوئے گھر کو تو بھی بچا سکتی ہے کیا طریقہ ہے گھر بچانے کا کہا یہ لالچی ہے تھوڑی سے صلح کر لے اس کے ساتھ کیا صلح کر جو مہر مقرر ہوا ہے گھر میں جنگ لگی ہوئی ہے شوہر کو یہ امید لیے ہوئے ہیں کہ یہ ظالم میرے سے ڈبل مہر مانگے گی لیکن تو جو اس نے دینا ہے اس میں سے بھی کچھ معاف کر دے اور جو اس کے ذاتی حقوق ہیں ان میں سے کچھ معاف کر دے جب تو معاف کرے گی اور گھر میں جھگڑا لگا ہوا ہے اور گھر ٹوٹنے والا ہے تو ایسے وقت میں اس کو بھی شرم آئے گی کہ میں کتنا بے شرم ہوں میری بیوی تو اپنے حقوق چھوڑ رہی ہے اور میں اس کو ستانے کے در پر ہوں اور پھر اس کو چھوڑنے کے چکر میں ہوں جو دوسری لاؤں گا کیا وہ پہلے سے طے کر کے ہوگا کہ وہ سارے حقوق معاف کر دے گی وہ بھی تو اپنے حقوق مانگے گی یہ تو بیچاری معاف کر رہی ہے اپنا حق چھوڑ رہی ہے جو دوسری آئے گی وہ اپنا حق چھوڑے گی کہ نہیں چھوڑے گی یہ تو معلوم نہیں ہے ایسے وقت میں اس کا دن نرم ہو جائے گا اور وہ لالچی مزاج آدمی بھی صلاح کے لیے آ جائے گا یہ وہ موقع ہے جہاں عورتوں سے اپیل کی گئی کہ تم ہی گھر کو بچاؤ اس سے تو ہو نہیں سکا وہ نہیں اور اگر کوئی بیوی خافت ڈرے باد اپنے شوہر سے اس بارے میں ڈرے نشوزن یعنی اپنے شوہر کی نافرمانی سے ڈرے اور اعراضن یا منہ موڑنے سے ڈرے یا تو یہ کہ وہ ستانے لگ جائے اور چھوڑنے کے در پر ہی آ جائے طلاق کی تک نوبت آ جائے او اعراضن یا اعراض سے ڈرے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے اعراض کر رہا ہے گھر ٹوٹنے والا ہے فلا جنا علیہما تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر اصل تو یہ تھا کہ بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کے لیے راستہ نکالے اور اپنا حق کوئی معاف کرے لیکن کہا کہ اگر اس کے حق کو ایسے وقت میں مرد لے بھی لے گا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں دوسری ہاں کہ وہ دونوں صلح کر لیں بین آپس میں سلحن کوئی بھی صلح کسی طریقے سے صلح کر لیں بیوی کوئی حق چھوڑ دے کچھ پیسے چھوڑ دیں اپنی طرف سے کچھ دے دیں وہ خیر اور صلح کرنے میں ہی بہتری ہے آخر اس کو بھی کل دوسرا گھر تلاش کرنا ہے بیوی کو بھی دوسرا گھر تلاش کرنا ہے زندگی تو نبھانی پڑے گی اس لیے صلح ہی بہتر ہے تو اس طریقے سے حقوق چھوڑنے سے صلح ہو جائے گی وہ او زیرت اور نفس حاضر کیے گئے ہیں لالچ پر مطلب نفوس کے اندر لالچ رکھی گئی ہے جب آدمی کو مفت میں مل جائے کہیں سے اس کے حقوق دیکھا جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے بوجھ ہلکا کیا جا رہا ہے خود بخود اس کی طرف طبیعت مائل ہوگی اور وہ صلح پر آ جائے گا یہ تو عورت کو کہا لیکن کام یہ مرد ہی کا ہے وہ ان توخ اور اگر تم نیکی کرو اے شوہرو وہ تب تک تم بچو ان سے حقوق مانگو نہیں بلکہ ان کو اور زیادہ دو فَإِنَّ اللَّهَ اللہ کا نبی خَبِيرًا ملون خبیرہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے مطلب ایک آدمی کو بیوی کی مزاج کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو گیا اور اس کو اندر اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ اچھا میں اس کو اس کے حقوق ادا کروں فرمایا میں ہمت کر اللہ کے لیے کر جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھے گا اللہ اس پر تجھے بہترین جزا دے گا جس آدمی کی ایک سے زیادہ دو بیویاں ہیں اس کو کہا گیا کہ حقیقی عدل اگر کرنا چاہے گا تو تو کر نہیں سکے گا حقیقی انصاف اور حقیقی انصاف کیا ہے ہر معاملے میں انصاف کرو یہاں تک کہ محبت کرنے میں بھی انصاف کرو بانٹ کر کے آدھی محبت ایک سے کرو آدھی ایک سے کرو لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہے آدھی محبت ایک سے کرے آدھی ایک سے کرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے آپ جب بھی اپنی بیویوں کے درمیان کوئی عدل کا معاملہ فرماتے اس کے بعد پھر فرماتے تھے دعا کرتے تھے اے میرے مالک یہ وہ انصاف ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر لیا اس انصاف کے بارے میں نہ گرفت فرمائیے کہ جو میں کر نہیں سکتا ہوں اور وہ انصاف کیا تھا کہ محبت کو بانٹ کر کے رکھیں آپ کی تین بیویاں ہیں اور اپنی محبت کو تین حصوں میں بانٹیں اور برابر برابر محبت کریں یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جب یہ بس میں نہیں تو پھر وہ انصاف تو کر جو تو کر سکتا ہے اگر محبت کو بانٹ نہیں سکتا تو وہ انصاف تو کر جو کر سکتا ہے ورنستی ہو اور تم طاقت نہیں رکھتے ہو رکھو گے ہرگز ان تعدلوا بین النساء کہ تم عورتوں کے درمیان عدل سے کام لے سکو عدل کر سکو مگر کون سا محبت والا ولو ہرس تم تم اس کی لالچ کرو کہ میں عدل کر کے دکھاؤں گا بڑا مشکل ہے آسان نہیں ہے چونکہ یہ دل کی بات ہے فلا تمیل کل المیل تو مت جھک جاؤ تم پورے کا پورا جھکنا جب تم عدل و انصاف کر نہیں سکتے یعنی محبت کو بانٹ نہیں سکتے تو کم سے کم ظاہری طور پر تو ایک کی طرف نہ جھکو کہ پورے کے پورے ایک ہی کی طرف جھک جاؤ کل المیل فتد فتح کل معلقہ پھر دوسری کو چھوڑ دو تم کل معلقہ لٹکی ہوئی کی طرح لٹکی ہوئی کی طرح مطلب طلاق بھی دیتے نہیں ہو کہ بیچاری عزت گزار کر کہیں دوسرے سے نکاح کرے اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہو نہ بیچاری وہ شوہر والی ہے اور نہ بے شوہر والی ہے تم نے لٹکا کر کے رکھ دیا ہے اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے وہ ان تو لیکن عورت کی کسی بات کی وجہ سے آدمی کو غصہ آ سکتا ہے تو میں کوئی بات نہیں برداشت کرو وہ تو اور اگر تم صلاح کرو گے وہ تب تک اختیار کرو گے فہم کا نہ غفور اور تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے بڑی کوششیں کی بیوی نے اپنے حقوق معاف کیے اور شوہر نے بھی سلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کر کے دعائیں کر کر کے صلاح کرنے کی کوششیں کی دونوں نے بڑے اخلاص سے محنت سے کوشش کی کہ ہمارا رشتہ ٹوٹنے سے بچے ہمارا گھر بکھرنے سے بچے مگر نہیں بچ رہا ہے اور پھر سویرے شام جنگ اور ایک دوسرے کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو ساری زندگی کو جہنم بنایا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کھائے جاتے رہیں اور جب اٹھیں تبھی جنگ اس کو بھی اسلام نہیں پسند کرتا ہے باندھ کر انسانوں کو رکھا جائے اور کوٹ اور کچہریوں کے دباؤ میں لوگوں کو جوڑا جائے یہ کوئی باندھ کر رکھنے کا رشتہ ہے یہ تو دل کا تعلق ہے باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا ہے فرمایا ایسے وقت میں اگر دونوں جدا ہو جائیں گے تو پھر کوئی دوسرے کو اپنا محتاج نہ سمجھے شوہر یہ سمجھے کہ میں بیوی کو طلاق دوں گا بھوکی مرے گی اس کو کون نکاح کرے گا اس سے یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے ایسی کاری کرونٹی سے نکاح کر لیا تھا اور بیوی کہے کہ یہ رنڈوا اس کو کون دے گا رشتہ یہ تو میرے باپ کا دماغ خراب ہوا تھا اس نے رشتہ دے دیا تھا اور میں ایسا کچھ نہیں وہیں یہ تفرق اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں گے یغن اللہ اللہ بے نیاز کر دے گا کلن ہر کسی کو ہر کسی کو بے نیاز کسی کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی من چاہتی ہی اپنی گنجائش سے اپنی وسعت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے دونوں کو بیوی کو بہتر گھر ملے گا شوہر کو بہتر بیوی مل سکتی ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے وقان اللہ واسعا اور پروردگار وسعت والا ہے یعنی وسیع الفضل بہت بڑے فضل والا ہے حکیمن بہت بڑی حکمت والا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ان کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ سورت شروع بھی ہوئی تھی اتقوا تک اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو فرمایا تقوی ہی اصل میں ہر معاملے کی جڑ ہے ولخت اور یقیناً وقینہ ہم نے تاکیدی حکم کیا تھا الذین ان لوگوں کو اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی قبل قبلکم تم سے پہلے و اور خاص تم کو بھی ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے اس بات کا اللہ کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جب تک بیوی میں تقوی نہیں ہوگا شوہر کے حقوق ادا نہیں ہوں گے اور جب تک شوہر میں تقوی نہیں ہوگا بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تقوی اختیار کرو جس آدمی میں تقوی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں وہ جانوروں حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن جاتا ہے اس کے دل میں ہر ایک کے لیے نرمی آتی ہے وہ اللہ سے ڈر ڈر کر کے ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے اور جس میں تقوی نہیں وہ سب کے لیے عذاب جان بنتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نہ کرو گے کفر کرو گے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق تم سے نمٹے گا وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کان اللہ اور اللہ بے نیاز ہے بے نیاز کا مطلب نیاز کا مطلب کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا کسی کا محتاج بننا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے حمیدن وہ تعریفوں والا ہے کوئی کہے جب اس کی کوئی تعریف کرے گا ہی نہیں حمدی نہیں کرے گا تو میں کو کرے نہ کرے وہ ہے ہی تعریفوں والا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ایک ہی رکوع کے اندر تیسری مرتبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی حکمت پر آپ غور کرتے جائیے اللہ آپ کی کھڑکیاں کھولے آپ بھی اس کی حکمت سمجھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محتاج سمجھتے تھے فرمایا اس مالک کی سنو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے وہ کفا بلّہ ہی وکیلا اور اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے بیوی بھی اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دے شوہر بھی اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دے وہ سب کے لیے کافی ہے کوئی کسی کا محتاج نہیں انگاس و الناس ویاتی قریم کس قدر بے نیاز ہے کس قدر بے پرواہ ہے اگر وہ مالک چاہے اے انسان تم سب کو ہٹا دے یہاں سے سب کو مار دے کوئی باقی نہ رہے اور یہاں ایک نئی مخلوق پیدا کر دے وہ ایسا بھی کر سکتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے اس کو اس کو کسی کی ضرورت نہیں شاید ہپ تم اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے مگر نہیں چاہے گا نہیں لے جائے گا لیکن اگر چاہے تو اے سب لوگوں تم سب کو لے جائے وہ یا بھی آفرین اور لے آئے دوسروں کو وہ کان اللہ عالا ظاہر کا قدیرہ اور اللہ ایسا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے ایسا کر سکتا ہے من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا حصہ بقدر جسہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس کی طلب کرو یہ دنیا چار دن کے لیے ہے یہاں دنیا نبھانے کے لیے بھی تمہیں اللہ کی محتاج کی ہے مسئلہ آخرت کا ہے اصل آخرت کی زندگی کھر بہا سال کی ہے جس کو آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا تم اس کے بھی محتاج ہو اللہ سے دنیا مانگو گے دنیا بھی ملے گی آخرت مانگو گے آخرت بھی ملے گی مگر تم دونوں کو تول کر کے پھر فیصلہ کرو کہ کس کی کتنی ضرورت ہے گویا آخرت کی ترغیب دی گئی اور یہ آخرت کی ترغیب ہی انسانوں کو ایک دوسرا کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کرے گی جب شوہر کو اس کی فکر لگ جائے گی کہ کل اللہ کی عدالت میں جاؤں گا تن تنہا جاؤں گا اور مجھے ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا وہ پھر بیوی کے ستانے کے پیچھے نہیں پڑے گا نہ اس کی غلطیاں تلاش کرے گا اس کو اپنی غلطیاں کافی ہیں ان پر نظر رکھے گا اور بیوی بھی اپنی غلطیوں پر نظر رکھے گی من کا نہ ثواب دنیا جو کوئی چاہے چاہتا ہے دنیا کے ثواب کو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس دنیا کا بدل بھی اور آخرت کا بدل بھی ہے دنیا مانگنے کے لیے غیر اللہ کے پاس جاتے ہو ان سے آخرت تو مانگ ہی نہیں سکتے اور آج تک غیر اللہ کے پاس کوئی آخرت مانگنی نہیں گیا تو اس لیے جائے جی میری مفتی ہو جائے میری نجات ہو جائے نہ نہ دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہو اللہ کے پاس دنیا کا بدل بھی ہے آخرت کا بھی ہے بکان اللہ حسن بصیرا اور اللہ سننے والا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے یہ ساری باتیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق سے چلی تھی کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی برحق آپ اس کے مطابق انصاف کا ماحول بناؤ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ پھر اس کی ترغیب دی جا رہی ہے یا الذین آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے قوامین بالقسط شہداء للہ کونو ہو جو قوامین زبردست کھڑے ہونے والے قائم کھڑا ہونے والا قوامن بہت زیادہ کھڑا ہونے والا اور قوا میں اس کی جمع مبالغہ بہت زیادہ کھڑے ہونے والا کمر کس لو بالقسطی انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے شہداء اللہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو کر کے ولو والا انفسکم اگرچہ تم کو اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے اس کے لیے گواہ بھی ہونے چاہیے سالے گواہ پیشور گواہ بھی آپ نے سنے ہوں گے عدالتوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں ہر قسم کی شکلیں بنا لیتے ہیں کیسی گواہی چاہیے کیسا گواہ بننا ہے ویسی گواہ بن جاتے ہیں اگر انہی گواہوں کے اوپر دنیا چھوڑ دی گئی تو کیسا انصاف پھیلے گا ایسے وقت میں ایمان والو تم انصاف کی خاطر اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ پہلے تو اس کی توحید کی گواہی دو اس کے حبیب کی رسالت کی گواہی دو آخرت کی گواہی دو اور پھر عدالت کے نظام میں انصاف کے لیے حق والے کو حق دلانے کے لیے گواہی دو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ تمہیں اپنے خلاف ہی گواہی دینی پڑے چوری ہو گئی اس کے منتظر کیوں ہیں کہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں اور فیصلہ ہو کھڑے ہو جو جا کر عدالت میں میرے سے چوری ہو گئی ہے بدکاری ہو گئی پھر جا کر کے گواہی دو اور گواہی دینے والے دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گواہی دی آپ نے رخ انور ادھر پھیر لیا یہاں آ کر گواہی دی آپ نے رخ انور ادھر پھیرا یہاں آ کر کے گواہی دی آپ پھر ادھر سے ادھر مڑ گئے وہ پھر سامنے آ کر کے بیٹھ گئے عرض کیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیجیے آپ نے فرمایا سوچ کر بتاؤ کیا کہہ رہے ہو ایسی کوئی بات ہوگی ہوگی پتا نہیں کیا کہہ رہے ہو کہا نہیں میں نے واقع تن جرم کر لیا ہے میرے اوپر اللہ کا حد نافذ کیجیے اللہ کا حکم نافذ کیجیے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ اپنی ذات کے خلاف اور ایک دوسرے معنی ذات کے یہ کہ وہ لوگ جن کے خلاف گواہی کو تم سمجھتے ہو کہ اپنے خلاف میں نے گواہی دی ہے وہ بھی اس میں شامل اگرچہ ان کا تذکرہ آگے بھی اول والدین یا تمہیں گواہی دینے پڑے اپنے ماں باپ کے خلاف تمہارا باپ چوری کر گیا ہے دے دو گواہی ماں نے تمہاری کو غلطی کی ہے دے دو گواہی ول اور اگرچہ تمہیں رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے گواہی دینے میں ایک چیز بڑی زبردست انسان کے سامنے حائل ہو جاتی ہے وہ کیا کبھی کوئی آدمی مالدار ہوتا ہے کبھی کوئی غریب ہوتا ہے غریب کی غربت پر انسان کو ترس آ جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے اگر گواہی دوں گا اس کا ہاتھ کٹ جائے گا غریب کمائے گا کہاں سے بچے بھوکے مریں گے ایسے وقت میں یہ انسان کی کمزوری ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں گواہی نہیں دوں گا تاکہ اس کے ہاتھ نہ کٹے اس کے ہاتھ کٹیں اس کے ہاتھ نہ کٹیں تو اس کا ذمہ دار ہے تو, تو اپنا کام کر اگر ہوگا وہ مالدار جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے او فقیرا یا ہوگا وہ غریب ہوگا وہ فقیر فاللہ اولا بہما تو اللہ دونوں کے زیادہ نزدیک ہے اللہ دونوں کے قریب ہے وہ خود ان کے حالات کو درست کرے گا فلا تسری الحوا تم تو خواہشات کے پیچھے مت چلو یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا انتا دلو اس بات کے لیے کہ تم انصاف کر سکو ایسے موقع کے اوپر بہت جگہ آئے گا علماء کرام اس کو سمجھیں نہویوں کا ایک طبقہ کوفیوں کا وہ تو کہتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیشہ ہوتا ہے دی اللہ تاکہ تم نہ کر سکو انصاف مت چل پڑو اپنی خواہشات کے پیچھے تاکہ تم انصاف نہ کرو اور دوسرا کہتا ہے بسریوں کا طبقہ کہ یہاں نکالیں گے کراہیتان تعدلوں مت اپنی خواہشات کے پیچھے چلو اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم انصاف کرو وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ایک آدمی کہتا ہے چلو جی میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی گواہی نہیں دیتا ہوں بات کھا جاتا ہوں اب تو کوئی جرم نہیں جھوٹی بھی نہیں دی سچی بھی نہیں دی تو نہ نیکی کی نہ برائی کی تو میں نے یہ بھی برائی میں شامل ہے اس کو گونگا شیطان کہا گیا تجھے بات معلوم ہے اور بولتا نہیں ہے پھر انصاف کیسے قائم ہوگا اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ گواہی تو دوں گا لیکن نہ ادھر نہ ادھر چوری ہوئی تھی ہاں، جی جی زبان کو ادھر سے ادھر کر گیا فرمایا اگر ایسا کرے گا اللہ سے چھپ نہیں سکے گا عدالت سے چھپ جائے گا جج کو نہیں پتا چلا کیا کہا اب اس نے بیس مرتبہ کہا دوبارہ بتاؤ کیا کہنا جی جی ہاں چوری چوری ہمارے گھر میں کوئی مین دیکھ پتا ہے نہ ادھر کی بات کر رہا ہے نہ ادھر کی بات کر رہا وہ ان ہوں اور اگر تم زبان کو ٹیڑھی کرو گے او تعرضو یا گواہی دینے سے اعراض ہی کر لو گے وہ اللہ کا نا دِما کا تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے اس سے نہیں چھپے گا تمہارے دل کے خیالوں کو جانتا ہے دل میں اٹھنے والے پلانوں کو جانتا ہے اس سے چھپ جائے گا زبان ادھر سے ادھر موڑ دی سچی بات نہیں کی جی میں نے سچی بھی نہیں کی جھوٹی بھی نہیں کی یا یہ ہے کہ گواہی دی ہی نہیں کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں گونگا شیطان بات کو چھپا رہا ہے اللہ سے چھپ نہیں سکے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ گونگا شیطان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا وہ انصاف کرا سکتا تھا مگر وہ بیٹھ گیا منہ بند کر کے یہ گونگا شیطان یا یادین الذین آمنو آمنو اور وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ ایمان لائے ہو ایمان لاؤ یہ بھی کہا گیا کہ جو پرانی کتابوں پر ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ لیکن دوسرے حضرات نے جو تفسیر کی وہ زیادہ ملتی ہوئی ہے فرمایا یہ اوپر کی جو باتیں گزری ہیں کہ کسی نے چوری کی اور دوسرے جان بوجھ کر کے کہ ہم چور ہیں مگر ہے ہمارا بھائی اس کا ساتھ دینے لگ گئے کسی طرح اس کو بچاؤ اور کسی کے سامنے چوری ہوئی مگر یہ گواہی نہیں دیتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے اور چوری ہوئی اور وہ اعراض کرتا ہے گواہی دیتا نہیں اور چوری ہوئی اور گواہی دینے بھی گیا مگر مروڑ گیا زبان کو ادھر ادھر کر گیا پتہ ہی نہیں دیتا ہے یہ سب کام ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تم نام کے مسلمان ہو اے وہ لوگو آمنو جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے آمنو سچے طور پر ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسول رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو والکتاب کتاب نزل على رسول ہی اس کتاب پر جو اتاری اللہ نے اپنے رسول پر والکتاب کتاب انزل انزل قبل اور اس کتاب پر جو اتاری اللہ نے من قبل اس سے پہلے سب پر ایمان لاؤ دل سے ایمان لاؤ دوبارہ ٹٹولو اپنے ایمان کو کہیں کمزوری تو نہیں آ گئی ایمان میں کمزوری ہوگی تبھی اخلاق میں یہ کمزوری آئے گی وہی کہیں جی مومن بہت پکا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت پکا مواحد ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے ارے یہ مواحد ہے اللہ کو مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا اتنا پکا مومن ہے نا ہاں، یہ الگ بات ہے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے چارہ خاک مسلمان ہے ایک نماز چھوڑ جائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کافر ہو گیا اور جس نے نماز پڑھی نہیں یہ بھی مسلمانوں کے کھاتے میں وَمَنْ اقفر بِاللَّهِ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ وہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ وہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کے ساتھ بل ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں وہاں جا پڑا کہ جہاں واپسی کے راستے بند ہو گئے کون ہیں یہ لوگ جو ان سب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان اللہ دینا آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر دیا ثم آمن پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر کفر کر دیا ثم مت دادو کفرا پھر کفر میں اور بڑھتے چلے گئے تو کیا ہوا لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کریں ولا لیہدیہم سبیلا اور اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ ان کو ہدایت دے سبیلا راستے کی سیدھے راستے کی کون لوگ مراد ہیں ایک طبقے نے کہا یہی ایک مرتبہ پکا ایمان لائے اور پھر یہ کام کیے کفر کے دوبارہ کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر توبہ کی پھر دوبارہ کافر ہو گئے اور پھر جو بار بار ایمان لاتا ہے بار بار کفر کرتا ہے آخر وہ کفر میں اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب کفر میں بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو آپ کہیں تو تجربہ کار آدمی ہے پہلے کافر ہوا تھا پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہوا پھر مسلمان ہوا اب دوبارہ ہو جائے گا نہیں اب اس سے توفیق چھین لی جائے گی اب پروردگار ایسا نہیں کہ اس کی بخشش کرے اور اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے اب کفر پر مرے گا جہنم میں جائے گا اور دوسری تفسیر کی گئی چونکہ شروع سے یہاں تک یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا تذکرہ چل رہا ہے ان اللہ دینا آمن وہ لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر یہ پوری جماعت کی بات ہے ایک فرد کی بات نہیں ہے ثم کا فور بھی پھر انہوں نے کفر کر دیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ یا کفروا ہو بھی حضرت داود علیہ السلام کا انکار کیا حضرت سلیمان کا انکار کیا ان پر گندے الزامات لگائے ثم آمنوا پھر ایمان لایا ثم کفروا اور پھر کفر کر دیا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر ایمان لایا داود علیہ السلام کا انکار کیا تھا اس کے بعد پھر ایمان لایا بھی زکریہ بھی تمک کا پھر کفر کیا ایماندا کا بھی عیسہ تمت کا فرو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتا ہی چلا گیا یا کا فرو بعیسیٰ ثم ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی تفسیر کی گئی لیکن جو بات ایمان والوں کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہے اس لحاظ سے پہلی والی تفسیر زیادہ ترین قیاس معلوم ہوتی ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ ہے ہی نہیں ایسا ایسا نہیں ہے مطلب یہ اس کی شان نہیں یہ اس کا طریقہ نہیں یہ اس کا طریقہ کار نہیں کہ ایسے لوگوں کی بخشش کرے ولا یہ سبیلا اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا بشیر المنافقین یہ منافق ہیں میں نے کہا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب یہ امت ہے جو شخص اس طرح کرتا رہتا ہے صبح و شام رات بھر کی صبح توبہ کی رند کے رند غازی کے غازی اس طریقے سے تو نہیں رہے گا غازی آخر سے توبہ کی توفیق چھن جائے گی پھر کفر میں مرے گا بشیر المنافقین ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر خوشخبری دیجئے یہ خوشخبری ہے تو مذاق اڑانے کے لیے ان کو خوشخبری دو ذرا کس طرح جہنم میں جلیں گے کیسا مزہ آئے گا کون ہے یہ اللہ دون المؤمنين منافقت کا سارا راز اس آیت میں چھپا ہوا ہے کیوں انسان منافقت کرتا ہے اس لیے کہ خدا کے دشمنوں سے الگ ہونا نہیں چاہتا ہے یہودیوں سے دوستی برقرار رکھنا چاہتا ہے عیسائیوں سے دوستی برقرار رکھنا چاہتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی با مسلمان اللہ اللہ باب برامن رام رام دونوں کو نبھانا چاہتا ہے اللہ دین یتخذون الکافرین وہ لوگ جو بناتے ہیں خدا کے منکروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر اب کتنے لوگ ہیں آپ دائیں بائیں جھانکو دیکھو کھڑکیاں کھولو دریچے کھولو دیکھو پوری دنیا کا کیا حال ہے آج مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے دوستی لگانے والے کون تمام سر برآوردہ لوگوں کا یہی حال ایب تک اند کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں ایب کیا وہ تلاش کرتے ہیں عندهم ان کے پاس العزت عزت کو کس لیے ان سے دوستیاں لگا رہے ہیں کیوں خدا کے احکام کو توڑ رہے ہیں اپنی عدالتوں میں اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہیں اگر ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہو تو ایک راز سنو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ان ساری کی ساری اللہ کے در سے عزت ملے گی غیر اللہ کے در پر عزت تلاش کرنے والوں ذلیل ہو کر کے رہو گی یہ ناممکن ہے کہ تم ذلیل نہ ہو اور آج دنیا کے نقشے نے ثابت کیا حسنی مبارک نے خدا کے احکام کو کیوں توڑا تھا اللہ کے قانون کو اپنی عدالت سے عدالت بدر کیا اللہ کی کتاب کو نکالا کیا دشمنوں نے اس کا ساتھ دیا کیسا ذلیل و رسوا ہوا صدام کے آخری دن اچھے گزرے ورنہ اس سے پہلے اس کا حال ان سب سے بدتر تھا بد سے بھی بدتر لیکن آخری حالت کا اعتبار ہے اللہ اس کو معاف کرے لیکن جب اس پر مصیبت آئی کہ ساتھ دیا کسی دوست نے اس نے کیوں غیروں کی شکلیں بنائی تھی غیروں کے طریقے کیوں اپنائے تھے صرف اس لیے کہ عزت ملے تلاش کر کہاں سے عزت ملے ہیں اور قذافی نے اللہ کی کتاب کے خلاف الکتاب الاخضر لکھی اللہ کی کتاب کی مذاق اڑائی اس کی توہین کی اس لیے تاکہ کچھ گورے خوش ہو جائیں کچھ کالے خوش ہو جائیں فلاں خوش ہو جائے گا عزت ملے گی ملی عزت جب مصیبت آئے وہ اپنا کام کرتے ہیں بعد میں ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں آپ بھاڑ میں جاؤ ہم نہیں پوچھنے والے تمہیں وقد نزل علیکم فی الکتاب اور جتنے یہ کٹ پتلی حکمراں ہیں سب کا یہی حال ہے یہی حال قذافی کا یہی حال کرزئی کا یہی حال نوری کا ایک ایک کا سب کا اسی طرح حال ہوگا ان کی کٹ پتلی ایب تغون عندهم العزہ کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے ان سب سے کٹ جاؤ اللہ سے جڑ جاؤ اگر عزت چاہیے وقد نزل نظر علی کمفل ان اذا سمعتم آیات اللہ بڑی زبردست بات ہے دنیا میں کچھ علامتیں ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ منافقت کا کام کر رہا ہے ہم نام لے کر کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے مگر جن کے نام میں لے رہا ہوں ان کو بالکل ضمیر نہیں گوارا کرتا ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے جو اللہ کے قانون کی مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ گڈریوں کا قانون تھا یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے پکے کافر ہو گئے لا شک کا فی ہے ہندی میرے نظر کوئی ان کے کفر میں شک نہیں یہ تو منکر ہیں انکار کر رہے ہیں خدا کی کتاب کی مذاق اڑا رہے ہیں مگر یہ ان کی منافقت کا اظہار کب ہوتا ہے تب ہوتا ہے کہ جب یہ ان جلسوں میں بیٹھتے ہیں ان میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کی کتاب کی مذاق اڑائی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے اچھا ایک آدمی نے چلو گندا کام کیا اور یار اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے معاف کر دو کہتے پتھر مار مار کے مارو ہاں ہاں ہاں مذاق اڑاتے ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ایسے وقت میں پتا چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں حالانکہ حکم کیا تھا کہ اگر کسی اس طرح کی مجلس میں آپ ہیں جہاں اللہ کے دین کی مذاق اڑائی جا رہی ہے اگر آپ اس مجلس کو بدل نہیں سکتے ان مجرموں کو سزا نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ مجلس سے فرن اٹھ جاؤ فوراً الگ ہو جاؤ وقد نزل علیکم فی الکتاب حالانکہ یقیناً کتاب میں نازل ہو چکا ہے تمہارے اوپر اذا سمعتم کہ جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو یکفر بها کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے کسی مجلس میں وہ یستہزؤ بها اور ان کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تقعدوا معهم تو تم ہرگز نہ بیٹھو ان کے ساتھ في حديث غیر ہی یہاں تک کہ وہ غور و فکر کرنے لگ جائیں کسی دوسری بات میں مجبور ہو اس مجلس میں بیٹھنا ہے تو جب تک اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مجلس میں مت بیٹھو ہاں کوئی دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے جو انسان کی فلاح اور بہبود کا ہے پھر جا کر کے بیٹھ جاؤ اگر کوئی قرآن پاک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور پھر وہ مجلس میں بیٹھا رہے گا تو ان کم ازم تو بے شک تم بھی اذن تب تو مثلہم انہی کے جیسے ہوں گے لیکن اب یہ آیت کے ساتھ ظاہر کر رہی ہے کہ ایسا شخص بالکل کافر ہو گیا ان کے ساتھ بیٹھا رہا قرآن کی مذاق اڑائی جاتی رہی اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں مذاق اڑائی گئی اور یہ ان کے ساتھ کہکے لگاتا رہا اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں انکم اذن مثلہم بے شک تم اذن تب تو مثلہم انہی کے جیسے ہوں گے اللہ اکبر اور یہی حکم بیان کیا علماء کرام نے ان جلسوں کا جو باطل فرقے کرتے ہیں کہیں قادیانیوں کا جلسہ ہو رہا ہے اور کہیں نام بدل کر انہوں نے احمدیوں کا جلسہ رکھا کہیں اور کسی کا جلسہ ہو رہا ہے اب ایک آدمی جا کر بیٹھ گیا یار ذرا دیکھیں کیا کرتا ہے مولوی کیسے بیان کرتا ہے اب مولوی نے لچھے دار تقریر کی ہاں ہاں ہاں لوگ ہنسنے لگے یہ بھی ساتھ میں ہنس رہا ہے ہاں اگر کوئی صرف اس لیے گیا کہ میں ان کی کیوں سے واقف ہو سکوں تاکہ ان کا توڑ کر سکوں تو اس کی مثالیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مگر شرط ہے کہ وہ اس کا توڑ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں اس کے پاس علم بھی ہے کہ نہیں بے شمار جوان میرے پاس آتے ہیں جی ہمیں دعوت کے کام کرنے کا بڑا شوق ہے اچھا بہت شوق ہے کچھ دین سیکھا تھوڑا بہت قرآن پاک کچھ آتا ہے کہتے ہیں قرآن پاک کو بھی پڑھا نہیں ہے آتا واتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے مجھے کام کرنے کا بڑا شوق ہے تو میں کہتا ہوں پھر یہ وہ کسائی ہے جو کہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کروں اور بیماروں کے آپریشن کروں اب وہ کیسے آپریشن کرے گا خود دیکھ لو ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو ول کافرین اور کافروں کو فی جہنم جمیا جہنم کے اندر سب کے سب کو اکٹھا کرے گا اللہ دین یہ تہت کون ہیں یہ منافق اور کافر الذین یتربصون بكم نہیں منافق خاص طور سے یہ وہ طبقہ ہے منافقوں کا جو انتظار کرتا رہتا ہے تمہارے بارے میں کبھی کبھی چھلک کر ان کا کفر باہر آتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے تمہارا انتظار کرتا رہتا ہے اب ایمان والے سچے ایمان والے ان کی بےمانوں کے ساتھ جنگ ہو گئی تو كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ پس اگر ہوتی ہے تمہارے لیے فتح من اللہ اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی تم کو ملک مل گیا سب سے پہلے آ جائیں گے قالو نکم محکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا بالکل ہم تمہارے ساتھ تھے حالانکہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور منتظر تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ انسان کا نصیب اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو خدا کے نافرمانوں کے لیے حصہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہی طے تھا کہ نافرمان جیت جائیں فوراً پلٹ جاتے ہیں ادھر اور پھر ان کو جا کر احساس دلاتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں اور پھر احسان جتلاتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی حکومت میں شریک کیجئے دیکھیے ہم نے کتنا احسان کیا قالوا عالم نستحوذ علیکم وہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو گھیرے میں نہیں لے لیا تھا استحوذ یستحوذ یا کنٹرول میں لینا غلبہ حاصل کرنا کیا ہم نے تم کو گھیرے میں نہیں لے لیا تھا ہم نے اس سے مطلب کیا ہے یعنی ہم بھی تھے اور مسلمان بھی تھے دونوں نے مل کر تم کو گھیرے میں لے لیا تھا لیکن دیکھو ہم تمہارے سچے دوست تھے پھر ہم نے کیا کیا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کیا پھر ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں ہم اندر میں تھے ہم نے کھل بھلی بچا دی اور تم بچ گئے ورنہ تو تمہاری چٹنی بننے والی تھی تو یہ کہیں گے اچھا تم تو بڑے محسن ہو جناب یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایم ایل سی تو بنا ہی دو اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر کوئی راستہ مطلب دنیا میں تو اللہ کی حکمت بالغہ کے مطابق کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے لیکن قیامت کے دن نافرمان جیت جائیں اور ایمان والے ہار جائیں ایمان والے باللہ جہنم میں چلے جائیں اور نافرمان جیت جائیں لن یجعل اللہ ایسا ہر نہیں کرے گا اللہ ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم گزر چکا پیچھے بے شک منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے میں وہاں عرب کر چکا صاحب کشاف نے اتنی شد نہیں بتایا تھا صاحب کشاف نے کیا کہا سنی ان کی کاریگری ایسی ہے جیسا دھوکے دینے والے کی یعنی اللہ کے ساتھ ویسا معاملہ کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ پتا چلے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے بہوا خادم اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ کیا دھوکہ دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری منافقت کا پتہ ہی نہیں چلا یہاں تک کہ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ منافقوں کی کچھ نشانیاں اوپر بیان ہوئی کچھ نشانی اور سنو جو صبح و شام دیکھی جا سکتی اور اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف کام کسالا کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ منافق ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ منافق سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی منافق نہ بھی ہو اور پھر اس میں کچھ کاہلی اور سستی آ جائے مگر آنی نہیں چاہیے چونکہ یہ منافقوں کا کام ہے اللہ حفاظت فرمائے یوراون الناس لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں ولا یذکرون اللہ اور نہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں الا قلیلا مگر تھوڑا سا تھوڑا سا کون سا ایسے کھڑے ہیں دکھلاوے کے لیے اب کوئی مسلمان دیکھنے لگ گیا منہ کی طرف کچھ پڑھتا بھی ہے کم وقت کیسے کھڑا ہے اب وہ اونڈلانے لگ گیا الحمد العالم علم اللہ خلیلہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں مذہب زبین بے نظالی کا زبین لٹکے ہوئے ہیں بے نزالی کا اس کے بیچ میں بیچ میں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں نہ پورے کافروں کی طرف نہ پورے مسلمانوں کی طرف اور یہ وہ دھوکے باز پارٹی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو کافر ہو یہ تمہارے ساتھی بھی نہیں ہے تمہارے بھی دھوکے بعد اگر مسلمان جیت جائیں گے تو فوراً ان کی طرف ہو جائیں گے اور تم جیتو گے تو تمہاری طرف ہو جائیں گے تو حقیقت میں لا الہ الا نہیں ہے یہ ان کی طرف ولا الہ الا اور نہیں ہے یہ ان کی طرف کیا الٹا بھی کر سکتے ہو نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف نہ کافروں کی طرف اور نہ مسلمانوں کی طرف بیچ میں لٹکے ہوئے وَمَنْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا تو تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ اللہ جس کو گمراہ کر دے گا مطلب یعنی جو اپنی گمراہی کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا کہ پروردگار نے بھی فرما دیا کہ اب تیرے دل پر مہر لگ جائے گی چونکہ تو جان بوجھ کر کے گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے اور ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا جا آنکھوں پر بھی پردہ کانوں پر مہور دل پر مہور یا الذین آمنو اے ایمان والو نتیجہ یہ نکلا لا تتخذ نا اولیاء اللہ کے نافرمانوں کو دوست نہ بناؤ المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر کے تمہارے دوست ایمان والے ہونے چاہیے تمہارے لیے وہ نمونہ ہوں وہ آئیڈین ہوں ان کے پیچھے چلو ان کو اپنے راز بتاؤ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینا واضح قسم کا ثبوت کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو سزا دے اس کے لیے کھلم کھلا ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہو کہ ہم ہیں تیرے نافرمانوں کے دوست اس لیے ڈال ہم کو جہنم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل آپ اس طرح چڑی چڑھتے جائیں اوپر کی طرف تو اس کو درجہ کہتے ہیں بڑی بڑے درجے کراس کیے جی اس نے اوپر چڑھتا گیا اور اوپر سے جا کے آپ نیچے اترنے لگے ایک ایک کوڑی نیچے اترتے جا رہے ہیں درم درم درم نیچے تو اس کے لیے ہم نیچے اترنے کو بھی کہتے ہیں کہ بیس درجے نیچے اترا لیکن عربی زبان ہے اس میں نیچے اترنے کو درکا کہتے ہیں تو منافق کہاں ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل منافق سب سے نچلے درجے میں ہیں کیونکہ ہم نچلے کو بھی درجہ ہی کہتے ہیں سب سے نچلے درکے میں ہیں کس کے من النار جہنم کے اور تفصیل بیان ہوئی روایات میں کہ سب سے اوپر کا درجہ سب سے اوپر کا طبقہ اس کو وہ ہے جس میں نافرمان مسلمان ہوں گے مگر کچھ دیر کے لیے سزائیں بھگت بھگت کر جنت میں جائیں گے اللہ حفاظت فرمائے اس سے نچلے درجے کے اندر کون ہوگا عام قسم کے نافرمان اور منکرین خدا اس کے نچلے درجے میں کون ہے مجوسی آج کے پجاری اس کے نچلے درجے میں کون یہودی نہ عیسائی اس سے نیچے کے درجے میں کون یہودی جان بوجھ کر انکار کرنے والے اس سے نچلے درجے میں منافق سب سے نچلے درجے میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھے ہوئے ہیں ولن لهم نصيرا اور جب اللہ ان کو وہاں ڈالے گا تو تو ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا الا الذين تابوا واصلحوا و بالله مقصد کیا ہے اس ڈانٹ کا یہی تو مقصد ہے کہ توبہ کر لو باز آ جاؤ دروازہ کھلا ہے حتی یغرغر یہاں تک کہ موت کا جھٹکا لگتا تب تک دروازہ کھلا ہے اِل اللہ تاز مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ اور جنہوں نے اپنا حال درست کر لیا وہ قسم اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا میں ترجمہ کرا چکا اس کا ہماری زبان میں کیا کہیں گے جنہوں نے اللہ سے جفا مار دیا میں تیرا فقیر و ملنگ خدا بس جڑ گیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا واخلص دینہم للہ اور اپنے دین کو خالص کر دیا اللہ ہی کے لیے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں رکھی مع المؤمنین یہ لوگ ہوں گے ماننے والوں کے ساتھ وہاں جائیں گے جہاں ماننے والے جائیں گے وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اور ماننے والے کہاں جائیں گے اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو ایمان والوں کو اجر عظیما بہت بڑا اجر آہا آخر میں ایسے پیار والا لفظ ہے ایسے پیار اور شخص والا لفظ اللہ وقت پر ایسا لگتا ہے جیسے منہ کے اندر شکر گھول دی ہو اوپر فرمایا تھا کہ منافق سب سے نچلے درجے میں اس سے اوپر یہودی پھر عیسائی پھر مجوسی پھر عام مشرق اور اس کے اوپر استاد المومنین نافرمان مسلمان یہ سب سے نچلے درجے میں دیکھ کر کوئی کہتا ہے پھر خدا تعالیٰ اچھا اسی طرح لوگوں کو ٹھوکتا رہتا ہے جہنم میں فرمایا نہیں تم زبردستی جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کہاں بھیج رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم تم کو سزا دے کر ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ بعذابکم تم کو سزا دے کر کیا اس کی تمہارے ساتھ کوئی لڑائی ہے کوئی جھگڑا لگا ہوا ہے یا تم کو سزا دینے میں اس کا کوئی مرتبہ بلند ہو جائے گا کیا ہوگا اللہ نہیں چاہتا ہے تمہیں تم خود مستحق بنتے ان شکر تم اگر تم شکر کرو وہ آ من تم اور اگر تم ایمان لے آؤ اور یہ نہیں سمجھنا کہ پہلے شکر کرے اور پھر ایمان لے آئے اصل میں شکر دعوت دیتا ہے ایمان کو جب اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے آدمی تو متاثر ہوتا ہے اس کا شکر کرتا ہے اور شکر کا نتیجہ پھر ایمان نکلتا ہے ورنہ ایمان کے بغیر شکر کی کوئی قیمت نہیں وقان اللہ شاکر علیما اور اللہ تعالیٰ بھی شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے لیکن اللہ کے شکر کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا اس کی پھر قدر کرے گا کان اللہ شاکرن اللہ قدر کرنے والا ہے علیمن جاننے والا ہے یہ باتیں کچھ اوپر جو کھول کھول کر بتائی گئی نا منافقوں کی ان کے پول ہی کھل گئے ڈول کا پول کھول دیا کوئی کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو رسوا کرتا ہے کھول کھول کر سناتا ہے تو کہا گیا کہ اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ تو پھر بندے بھی اسی طرح کریں لوگوں کے پول کھولیں اور وہ جو کہا تھا کہ جو تم کسی کا پردہ رکھو گے اللہ تمہارا پردہ رکھے گا اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو کھول کھول کر بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن جس پر ظلم ہوا جو مظلوم ہے اس کو تو حق ہے نا کہ کم سے کم شور تو مچھائے بیچارہ لسیدہ کی زور محمد یا رونا یا نسنا یہ تو حق اس کو ملے بیچارہ ہوئے لوگوں کو بتائے میرے اوپر ظلم ہوا ہے لا يحب اللہ اللہ پسند نہیں کرتا الجہرا زور سے بولنے کو بسو بری بات بری بات کو پھیلانے کو اس کے نشر کرنے کو چیخنے اور چلانے کو اللہ پسند نہیں کرتا من القول بات میں سے بری بات کو زور زور سے کہنے کو اللہ پسند نہیں کرتا الا من ظلم مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا جس کے اوپر ظلم کیا وہ اپنی بات زور سے کہہ سکتا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اور آپ کو منافق کس طرح تکلیفیں دے رہے ہیں دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو کیا ان کے رازوں کو نہ کھولا جائے وکان اللہ سمیعن لیکن پھر بھی مظلوم کو کہا گیا اجازت ہے تجھے شور مچانے کی لیکن تو نہ مچائے اور اللہ پر ڈال دے تو کان اللہ سمیعن اللہ سننے والا ہے علیمن جاننے والا ہے اور یہی بہتر درجہ ہے اگر دیکھتا ہے مظلوم کے کوئی فائدہ ہوگا میرے شور مچانے سے اور مجھے انصاف مل سکے گا تو مچائے شور اور اگر اس کو یہ امید نہ ہو تو اللہ پر ڈال دے چپ چپ رونا دکھ اپنے نہیں کھولنا ان تب اگر تم ظاہر کر کے کرو گے نیکی کا کام او تخ یا تم اس کو چھپا کر کرو گے او عن حسو یا تم معاف کرو گے کسی برائی کو کسی نے ظلم کیا تم نے معاف ہی کر دیا ابھی تو یہ تھا کہ زور سے نہیں کہا چپکے چپ کے اللہ سے کہا اللہ سنتا ہے اگر تم نیکی کا کام زور کرو گے کھول کر کے یا اس کو چھپا کر کرو گے یا تم برائی کو معاف کر دو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے پھر یوں اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ وہ معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرو قدیرن طاقت والا ہے ایک قدرت والا اور طاقت والا معاف کرے تو اس کا معاف کرنا معاف کرنا ہے اور جو آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ کہ چلو جی میں نے فلانے ظالم کو معاف کر دیا اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں یہ کون سی معافی ہے اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے پھر بھی بندوں سے درگزر کرتا ہے درگزر کرتا ہے ان اللہ دین بالله بلّہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ کا وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا وہ ان نہیں بین اللہ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ایمان نہیں لائے لاتے ہیں بعض کے اوپر اور وہ چاہتے ہیں کہ بنائیں اس کے بیچ میں کوئی راستہ الاحکوم الکافرون پھر حق تھا یہ پکے کافر ہیں لیکن یہ کس کا ذکر آ گیا بیچ میں فرمایا منافقوں کا اصل مرکز کون ہے کون تیار کر رہا ہے منافقوں کو منافقوں کو تیار کرنے والے ان کے گرو یہودی ہیں اور عیسائی بھی منافقوں کو تیار کرتے ہیں آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں یہ اس طرح کے منافق یہودی اور عیسائی دونوں مل کر تیار کر رہے ہیں محنت کر کر کے تیار کر رہے ہیں ان کی فیکٹریوں میں یہ مال تیار ہو رہا ہے تو ان کا بھی تذکرہ سنو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا انکار اور جب ان کے صحیفوں کو پڑھو گے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا پھر پتا چلے گا کہ وہ کس کس کا انکار کرتے ہیں سارے نبیوں کا انکار کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو سارے رسولوں کو مانے مگر یہ بیچ کی ایک راہ تلاش کرتے ہیں کہ نہ پکی مسلمانوں والی نہ کافروں والی بیچ کی راہ ان اللہ يكفرون یک بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ کے اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے رسالت کو نہیں تسلیم کرتے تو تم کا اللہ کو مانتے ہو اگر اللہ کو مانتے ہوتے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو اس کا مطلب تم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کیسے وہ یقولون نؤمن ببعض اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے وہ نق فروبی بعض پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ نق فروبی اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں وہ یرییدون یہ تخصوب بائی نظاری کا سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ بنائیں وہ اس کے بیچ میں کوئی راستہ اس کے بیچ میں کہ سارے رسولوں کو ماننے والا جو اصل ایمان ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بیچ میں کوئی راستہ بنائے والذین آمنوا باللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ورسولی ہی اور اس کے سارے رسولوں پر ولم یو اور جنہوں نے فرق نہیں کیا بین احد منہم ان میں سے کسی میں اور وہ صرف ایمان والے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا احترام کرتے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں ساری کتابوں کا احترام کرتے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں علائی سوف یوتیہم یہ ہے وہ طبقہ ان قریب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اجورہم ان کے اجر ان کی مزدوری وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ بخشنے والا ہے اگر ان سے چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی بخش دے گا رحیمن اور وہ مہربانی کرنے والا ہے اپنی طرف سے مزید مہربانی کرے گا صدق اللہ مولانا العظیم